وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے قصاص اور دیت میں برابری کا حکم اور معاف کرنے کی ترغیب یہودیوں کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ ان کی کتاب میں صاف لفظوں میں جو حکم تھا یہ کھلم کھلا اس کا بھی خلاف کر رہے ہیں اور سرکشی اور بے پرواہی سے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں نوری یہودی کو تو قروی یہودیوں کے بدلے قتل کرتے ہیں لیکن قریدہ کے یہود کو بنو نظیر کے یہود کے عوض قتل نہیں کرتے بلکہ دیت لے کر چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح انہوں نے شادی شدہ زانی کی سنساری کے حکم کو بدل دیا ہے اور صرف منہ کالا کر کے رسوا کر کے مار پیٹ کر چھوڑ دیتے ہیں اس لیے تو وہاں انہیں کافر کہا یہاں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ظالم کہا علماء کرام کا قول ہے کہ اگلی شریعت جو ہمارے سامنے بطور تقریر کے بیان کی جائے اور منسوخ نہ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے جیسے کہ یہ احکام سب کے سب ہماری شریعت میں بھی اسی طرح ہیں نووی فرماتے ہیں اس مسئلے میں تین مسلک ہیں ایک تو وہی جو بیان ہوا ایک اس کے بالکل برخلاف ایک یہ کہ ابراہیمی شریعت صرف جاری اور باقی ہے اور کوئی نہیں اس آیت کے عموم سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے بھی قتل کیا جائے گا کیونکہ یہاں لفظ نفس ہے جو مرد و عورت دونوں کو شامل ہے چنانچہ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے خون آپس میں مساوی یعنی برابر ہیں بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ مرد جب کسی عورت کو قتل کر دے تو اس کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا بلکہ صرف دیت لی جائے گی لیکن یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے ابو حنیفہ تو کہتے ہیں ذمی کافر کے قتل کے بدلے بھی مسلمان قتل کر دیا جائے گا اور غلام کے قتل کے بدلے آزاد بھی قتل کر دیا جائے گا لیکن یہ مذہب یعنی ابو حنیفہ کا جمہور کے خلاف ہے لہٰذا مردود و باطل ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا اور سلف کے بہت سے آزار اس بارے میں موجود ہیں کہ وہ غلام کا قصاص آزاد سے نہیں لیتے تھے اور آزاد غلام کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا حدیثیں بھی اس بارے میں مروی ہیں لیکن صحت کو نہیں پہنچی امام شافی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے خلاف اجماع ہے لیکن ان باتوں سے اس قول کا بتلان لازم نہیں آتا تا وقت یہ کہ آیت کے عموم کو خاص کرنے والی کوئی زبردست صاف اور ثابت دلیل نہ ہو بخاری اور مسلم میں ہے کہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ربیع نے ایک لونڈی کے دانت توڑ دیے اب لوگوں نے اس سے معافی چاہی لیکن وہ نہ مانی رسول اللہ کے پاس معاملہ آیا رسول اللہ نے بدلے کا حکم دے دیا اس پر انس بن رضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس کے سامنے کے دانت توڑے جائیں گے رسول اللہ نے فرمایا ہاں اے انس رب کی کتاب میں قصاص کا حکم موجود ہے یہ سن کر فرمایا نہیں نہیں اے اللہ کے رسول قسم وسلّہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کے دانت ہرگز نہ توڑے جائیں گے چنانچہ یہی ہوا بھی کہ وہ لوگ رضامند ہو گئے اور قصاص چھوڑ دیا بلکہ معاف کر دیا اس وقت رسول اللہ نے فرمایا بعض بندگان اللہ ایسے بھی ہیں یعنی اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری ہی کر دیں دوسری روایت میں ہے کہ پہلے انہوں نے نہ معافی دی نہ دیت لینی منظور کی اس میں آزاد مسلمان سب کے برابر ہیں مرد عورت ایک ہی حکم میں ہیں جبکہ یہ کام قصدن یعنی جان بوجھ کر کیے گئے ہوں اس میں غلام بھی آپس میں برابر ہیں ان کے مرد بھی اور عورتیں بھی قاعدہ اعضا کا کٹنا کبھی تو جوڑ سے ہوتا ہے اس میں تو قصاص واجب ہے جیسے ہاتھ پیر قدم ہتیلی وغیرہ لیکن جو زخم جوڑ پر نہ ہو بلکہ ہڈی پر آئے ہوں ان کی بابت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی قصاص ہے مگر ران میں اور اس جیسے اعضاء میں اس لیے کہ وہ خوف و خطر کی جگہ ہے ان کے برخلاف ابو حنیفہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کا مذہب ہے کہ کسی ہڈی میں قصاص نہیں بجز دات کے اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق کسی ہڈی کا قصاص نہیں یہی عمر بن خطاب اور ابن عباس صدی اللہ عنما سے بھی مروی ہے اور عطا شعبی حسن بصری زہری ابراہیم نقعی اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں اور اسی طرف گئے ہیں سفیان سوری اور لئی ابن سعد بھی اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی یہی قول زیادہ مشہور ہے ابو حنیفہ کی دلیل وہی انس رضی اللہ عنہ والی روایت ہے جس میں ربیع سے دانت کا قصہ دلوانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن دراصل اس روایت سے یہ مذہب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے سامنے کے دانت اس نے توڑ دیے تھے اور ہو سکتا ہے کہ بغیر ٹوٹنے کے جھڑ گئے ہوں اس حالت میں قصاص اجماع سے واجب ہے ان کی دلیل کا پورا حصہ وہ ہے جو ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے بازو کو کوہنی سے نیچے ایک تلوار مار دی جس سے اس کی کلائی کٹ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا آپ نے حکم دیا دیت ادا کرو اس نے کہا میں قصاص چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اسی کو لے لو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی میں برکت دیں گے اور آپ نے قصاص کو نہیں فرمایا لیکن یہ حدیث بالکل ضعیف اور گری ہوئی ہے اس کے ایک راوی دہشم ابن قرآن عقلی عرابی ضعیف ہیں ان کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جاتی دوسرے راوی نمران ابن جاریہ عرابی بھی ضعیف ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ زخموں کا قصاص ان کے درست ہو جانے اور بھر جانے سے پہلے لینا جائز نہیں اور اگر پہلے لے لیا گیا پھر زخم بڑھ گیا تو کوئی بدلہ نہ دلوایا جائے گا مسئلہ اگر کسی نے دوسرے کو زخمی کیا اور بدلہ اس سے لیا گیا اس میں مر گیا تو اس پر کچھ نہیں امام مالک شافعی احمد رحمہ اللہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین رحمہم اللہ کا یہی قول ہے ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اس پر دیت واجب ہے اسی کے مال میں سے بعض اور بزرگ فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کی طرف کے رشتہ داروں کے مال پر وہ واجب ہے بعض اور کہتے ہیں بقدر اس کے بدلے تو ساقط ہے باقی اسی کے مال میں سے واجب ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص قصاص سے درگزر کر لے اور بطور صدقے کے اپنے بدلے کو معاف کر دے تو زخمی کرنے والے کا کفارہ ہو گیا اور جو زخمی ہوا ہے اسے ثواب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کفارہ ہے زخمی کے لیے یعنی اس کے گناہ اسی زخم کے مقدار سے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہ کرنے والے ظالم ہیں پہلے گزر چکا کہ کفر کفر سے کم ہے ظلم میں بھی تفاوت ہے اور فسق میں بھی درجے ہیں اس آیت کی اور اس سے ماقبل کی آیت کی تفسیر کے لیے سعودی عرب کے نامور عالم دین شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب التوحید کی شرح کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس مسئلے کی تفصیل اور صلف صالحین کی اس مسئلے میں سمجھ سے ہم آگاہ ہو کر صحیح طور پر شرعی اصطلاحات کا معنی اور مطلب سمجھ سکیں اور عصر حاضر میں پائے جانے والے بے شمار گمراہ گروہوں کی گمراہی نیز ان کے باطل افکار و فاسد عقائد سے بچاؤ کا سامان ہو سکے اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہم تمام کے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنے دین حنیف کی طرف پھیر دیجیے